It is imperative to keep the speed in check while driving. Please remember that overspeeding causes accidents and sometimes bring permanent damage to the body and at times even death. Watch a report in this regard. ایک جائزے کے مطابق دنیا بھر میں ٹریفک حادثات کے نتیجے میں سالانہ بارہ لاکھ سے زائد اموات ہوتی ہیں اور ان اموات میں مختلف گاڑیوں کی تیز رفتاری ایک اہم سبب ہے ایک ڈرائیور نے مدنی چینل کو بتایا کہ وہ تقریباً پچیس سالوں سے بڑے محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں الحمد للہ ازا وجل کبھی کسی حادثے کا سبب نہیں بنے البتہ دوران سفر اکثر و بیشتر ڈرائیور حضرات کو گاڑی کی رفتار سے واقفیت کا نہ ہونا بھی حادثات کا سبب بنتا ہے تجربہ بھی ہے سارا کچھ لیکن لاپرواہی کرتے ہیں لاپرواہی کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں نا یہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈرائیور گاڑی کے اوپر بیٹھے بیٹھے نا بوضو بیٹھے نماز پڑھے خدا خدا رسول کا ذکر کرے اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں رفتار جو ہے نا کم سے کم رکھیں اور تقریباً اس حساب سے گاڑی بھگائیں جس حساب سے آپ کے اندر قابو ہو دوسری طرف national highway and motorway کے ذمہ دار افسر نے مدنی چینل کو بتایا کہ عزیز پاکستان کے ٹریفک قوانین عالمی ٹریفک قوانین سے مماثلت رکھتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف ذرائع سے آگاہی بھی فراہم کی جاتی ہے تاہم اس کے پیش نظر گاڑیوں کی حد رفتار کا تعین بھی کچھ اس طرح کیا گیا ہے مین شہروں پر قائم آبادی والے علاقے پل ٹرننگ پوائنٹ اور چڑھائی پر گاڑی کی رفتار احتیاطن پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ رکھی جائے جبکہ ہائی وے پر احتیاطن رفتار سو اور موٹر وے پر ایک سو بیس کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تجاوز نہ کیا جائے دوسری اہم بات یہ ہے کہ گاڑی چلاتے وقت حادثے سے محفوظ رہنے کے لیے اگر فوری طور پر گاڑی روکنی پڑ جائے تو کیا کیا جائے ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان رہنما اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ اگر آپ کی گاڑی کی رفتار پچاس کلو میٹر فی گھنٹہ ہے تو آپ کی اور سامنے چلنے والی گاڑی کے درمیان تقریباً احتیاط محفوظ فاصلہ پچیس میٹر ہوگا اگر ساٹھ کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے تو احتیاطی محفوظ فاصلہ تیس میٹر ہوگا اور اگر سو کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے تو محفوظ فاصلہ پچاس میٹر ہونا چاہیے یاد رکھیں یہ دن کے اوقات کا محفوظ فاصلہ ہے البتہ رات ہو یا موسم کی خرابی ایسی صورت میں جتنی آپ کی گاڑی کی رفتار ہوگی اتنا ہی محفوظ فاصلہ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ سو کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر سو میٹر محفوظ فاصلہ نوے کی رفتار پر پینتالیس اور اسی کی رفتار پر چالیس میٹر فاصلہ آپ کی اور آپ کے سامنے والی گاڑی کے درمیان ہونا چاہیے گاڑی چلانے والے شخص کو دوران ڈرائیونگ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ رہائشی علاقوں میں محتاط طریقے سے ڈرائیونگ کریں کہ ایسے مقامات پر مساجد اسکول اور ہسپتال موجود ہوتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں کسی بھی گاڑی کی رفتار احتیاطی طور پر پندرہ سے تیس کلو میٹر فی گھنٹہ رکھنی چاہیے ان تجویز کردہ اصول کے تناظر میں اگر آپ کی گاڑی کے سامنے اچانک کوئی گاڑی آ جائے یا آپ کے آگے والی گاڑی کسی بھی سبب اچانک رک جائے تو آپ نہ صرف گاڑی کو بلکہ اپنی اور اپنے ہم راہیوں کی جان کو ہاتھ حادثات سے محفوظ رکھنے میں کئی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں البتہ کوشش کریں اپنی گاڑی کی حد رفتار کو قابو کرنے کی کہ کہیں یہ رفتار کا حد سے تجاوز کرنا زندگی کو تیزی کے ساتھ موت سے ہمکنار کرنے کا سبب نہ بن جائے